کرم دے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرما اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی اس لفظ والعصر کی مفسرین کرام نے جب تفسیر فرمائی تو فرمایا اصل سے مراد چار چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں عرض کر چکا ہوں اب زیادہ تفصیل طلب گفتگو اس پر میں کرنا نہیں چاہتا سرسرے طور پر کر کو ایک قول یہ تھا کہ اس سے مراد زمانہ ہے دوسرا قول یہ تھا کہ اس سے مراد وقت بھی ہو سکتا ہے جو سورج کی غروب ہوتے وقت کا وقت ہوتا ہے تیسرا قول اس سے نماز اثر بھی مراد ہو سکتی ہے اور چوتھا اور عقل کے قریب قول یہ کہ اس سے حضور کا زمانہ مراد ہے بہرحال قسم اللہ نے یاد فرمائی آگے ارشاد فرمایا بے شک آدمی ضرور خسارے میں انسان ضرور نقصان میں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے فائدے میں کوئی اگر لاکھ لاکھ دو روپے اکاؤنٹ میں ڈال لیتا ہے سمجھتا بڑا فائدہ ہو گیا مگر قرآن کہتا ہے صاحب آپ کے تحصاب فائدہ کس چیز میں ہوتا ہے آپ کی تھیوری ہوگی کہ ہم لکھپتی ہو جائیں تو فائدہ مند ہو گئے مگر قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے نیکیاں جمع کر لی ہیں تو آپ جنابی والا فائدہ مند فائدہ والا کام آپ نے کیا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان والا نہیں جو اچھے کام نہیں کرتا جو حق کی نصیحت نہیں کرتا جو صبر کی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتا وہ کبھی فائدے میں نہیں ہو سکتا قرآن کہتا ہے وہ تو خسارے ہی میں ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے لوگ سمجھتے ہیں ہم پردھان منتری بن کر فائدے میں ہیں اور ہم گائے کے نام پر لوگوں کو مار کے فائدے میں ہیں مگر قرآن کہتا ہے نہیں فائدہ تمہارا نہیں ہے یہ تو تمہارا نقصان ہے آج میں نے کسی کو دیکھا اس نے انٹرنیٹ پر لکھ رکھا تھا کہ لوگ بکرا لے کر پیسہ گھوم رہے ہیں جیسے فارچونر جواب دیا میرے بھائی تجھے فارچونر کا شوق اتنا چڑھا ہوا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ صاحب ایسے لے کے گھوم رہے میں نے کہا اللہ رب العزت کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بکرے کو فارچونر سے زیادہ پاور عطا فرمائے گا یہ فارچونر پنچر ہو سکتی ہے وہ کبھی پنچر نہیں ہوگا ہاں ہاں فارچونا تو صرف چند لمحے چل سکتی ہے بغیر پٹرول کے چل نہیں سکتی اور یہ مودی جی کے بنائے ہوئے روڈ پر چلے گی وہ اللہ کے بنائے ہوئے پرسیار پر چل کے ہماری سواری بنائے گا ہم کام تو فارچونا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو یار لیکن مینٹلیٹی اور سمجھ ہماری دنیا میں ڈوب گئی ہے نا اسی لیے ہمیں جنابے والا فکر بھی مذاق بھی بات بھی وہی سوچتی ہے جو دنیا داری میں ہے اپنے دماغ کی نسیں تھوڑا سا کھولیے اور اپنے دل کو چوڑا کیجئے اپنے ذہن کو وسعت عطا کیجئے انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی تو بہر حالس کیا کر رہا تھا انسان خسارے میں وہ ہے جو اعمال صالحہ نہیں کرتا نقصان میں وہ ہے جو ایمان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا نقصان میں وہ ہے جو جناب صبر خود بھی نہیں کرتا اور کرواتا بھی نہیں ہے نقصان میں وہ ہے جو حق خود بھی نہیں بولتا بولنے میں نہیں دیتا فائدے میں کون ہے تو ایمان بھی لے آیا اچھے کام بھی کیے لوگوں کو حق کی تعریف بھی کی تاکید بھی کی اور سم کی تاکید بھی کی وہ فائدے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی صاحب القرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ سے مراد کیا ہے اور ان سے مراد کیا ہے جب میں نے روایت کو پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی حالانکہ میں خود بھی پہلی بار سنا رہا ہوں تو ظاہر سے بات آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم سالوی نے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ سن تین سو ستائیس ہجری کے بزرگ ہے یعنی آج سے گیارہ سو سال پرانے بزرگ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت ابئی ابن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سورہ والعصر کو پڑھا اور آپ سے اس کے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو سرکار مدینہ نے فرمایا والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے الا الذين امنوا سے مراد ابو بکر ہے عمل الصالحات سے مراد عمر بن خطاب ہے وقواس بن حق سے مراد عثمان غنی ہے اور وقواس بن سے مراد میرا علی ہے کریم کے اس انداز میں حضرت عبداللہ ابن عباس میں اس تفسیر کو نقل کرتے ہیں برادران ملت اسلامیہ توجہ کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم نے نیکیوں کے انبار سے برداشت نہیں ہوتی عمر عید کا کام کر رہے ہیں جنہوں نے نیک کام کیا جنہوں نے حضور پر اپنی زندگی فدا کر دی جنہوں نے فرمایا ساری ترقیاں حضور کے قدموں میں ہیں اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اتنا پاور دے دیا گیا زمین پر مارے تو زمین تیل واپس پھینک دے کوڑا زمین پر لگائے تو بھوکمپ آنا بند ہو جائے نگاہ سے سورج کو دیکھ لے تو سورج اپنی آنکھیں چھپانے لگ جائے کیا بات آپ کرتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانوں کی عرض یہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت سے جو وفا کرتا کرنے والا اس کی شان کا دوسرا دور دور تک نہیں ملتا دور دور تک نہیں ملتا ابھی میں گیا تھا مہاراشٹر وہاں ایک مزاق میں میری حاضری ہوئی شیخ جلال الدین گنج رما ان کا نام ہے وہاں ایک پریوں کا تالاب ہے کہتے حضور یہاں پریاں آگے کبھی آیا کرتی تھی اب پتا نہیں آتی کہ یہ کہ میرا بندوں کو جانا نہ جائے وہاں ایک چیز میں نے دیکھی غیر مسلموں کا ایک میں اس پاک مسجد میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ہوتا ہے اس پر پوچھ چڑھاتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اس کو الٹا کر کے گاڑ رکھا ہے الزام الٹا کر کے اس کو گاڑ دیا اپنی زمین یہاں آستانہ ہے اور باہر دکان تک جائیں اتنی دوری پر وہ گڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اس قدر مجبور کیا ہوا ہے کئی غیر مسلموں نے سوچا بلڈوزر لگائے اس کو نکال کے پھینکے کم سے کم لیکن نہ بلڈوزر کام کرتا ہے نہ وہ زمین سے نکلتا ہے جس کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ والے اس کو اس طریقے سے اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلاتے ہیں میں نے وہی ان کے آستانے پر کھڑے ہو کر دو عالم تھے میرے ساتھ گئے تھے میں نے ان سے کہا دیکھو ایک اللہ والا اگر چاہے تو ایک حکومت کیا ہے ساری کائنات کا نشہ بدل کے ایک چاہے صرف جب ایک کے چاہنے سے جس کی عبادت کی جا رہی قریب کڑی ہے اور ان کے شیاطین اور ان کے جتنے بھی مادوانے باطل ہیں وہ تمام تمام نامعلوم اور غیر مقبول خدا ہو فوٹو بھی کھینچا کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی ایسی نشانیاں موجود ایک آستانے پر گیا وہاں زمین پہ چاندی نکلتی زمین سے چاندی آج بھی نکلتی مگر خدا کی قدرت اتنی سی نکلتی ہے صرف تھوڑی سی نکلتی ہے اس کے بعد واپس وہ زمین پتھر خراب ہو جاتا ہے جبکہ انہوں نے سنگے بندر مکرانے لگا رکھے اس میں سے بھی نکلتی ہے جگہ ختم ہوتی ہے دوسری جگہ نکلتی ہے دوسری جگہ ختم ہوتی ہے تیسری جگہ نکلتی ہے میں نے ماں مسکرا کر اچھا وہ زیادہ نہیں نکلتی ورنہ خادم لو رکھ میں انتقال کر جاتی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اختیار دکھانا بھی ہے اور دنیا کو سنبھالنا بھی ہے کہاں مصطفیٰ کے اختیار کے بارے میں مجھے پڑھے ہو یار یہاں بھارت یہ شیخ زرخش ایک صاحب مزار کا نام ان کے لیے غیب سے جوڑے آیا کرتے ہیں میں تاریخ سناؤں اپنی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو یہ وہ انسان ہے جو کامیاب ہو یہ خسارے یہ خسارے میں نہیں یہ تو فائدے میں یہ فائدے والوں کی بات آپ سنی آپ نے سنی خسارے والوں کی بات آپ خوب جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں صاحب چاہ کر بھی دعائیں کرتے رہو بارش کی دعائیں کرتے رہو مصیبتیں نہیں ٹلتی پہر بات عرض یہ کر رہا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک انسان ضرور خسارے میں مگر جو ایمان لائے اچھے کام کیے اور بتواس ہو گیا آپ آپ کہتے ہیں دیکھیے آپ اس پر میں تبصرہ کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کہتے ہیں آپ کہتے رہے وتواس ہو سب ان شاء اللہ اس پر کم گفتگو کروں گا اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا هذا البيان انك انت